سفیان نے عمر سے انہوں نے ابو شعثہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا مجھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے غسل کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو تینتیس